بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انا اعطینا کل کوثر یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی فصل لربک کا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر ان شانی اکاول ابتر یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے دم کٹا ہے